پانچواں باب روح نکلنے کا بیان روح کا قبض ہونا جب روح نکل جائے تو ایک کپڑے کی چوڑی پٹی اس کے جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے دیں یعنی اس کے جبڑے کو باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو وہ کرے مثلا باپ یا بیٹا آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ و ملت رسول اللہ اللہ یسر علیہ امرہ و سخل علیہ ما بادہ و اس بلکائی کا وجعل ما خراج علیہ خیر ما خرج ان ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت پر اے اللہ تو اس کے کام اس پر آسان کر اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر آسان کر دے اور اسے تو اپنی ملاقات سے نیک بخت کر اور جس آخرت کی طرف نکلا ہے اسے اس دنیا سے بہتر کر جس سے نکلا ہے نقطہ میت کے جبڑے باندھ کر منہ بند کرنا اور آنکھیں بھی بند کرنے میں یہ حکمت ہے کہ منہ کا کھلا رہنا اور ساتھ میں آنکھوں کا کھلا رہنا چہرے کو بدصورت بناتا ہے کھلے منہ اور کھلی آنکھوں والا چہرہ دیکھنے میں بھدا معلوم ہوتا ہے لہذا ایک مومن انتقال کے بعد کسی کے نزدیک حقیر ہونا رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں لہذا منہ اور آنکھیں بند کر دی جائیں تاکہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ اللہ کا مومن بندہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے موت کے وقت آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہیں عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے احادیث کریمہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترجمہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہیں تو آپ نے ان کو اپنے دست کرم سے بند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے یعنی پیچھے پیچھے اسے دیکھتی جاتی ہے یہ سن کر حضرت ابو سلمہ کے گھر والے چیخ کر آواز سے رونے لگے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طرف سے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دوسرا جملہ نہ کہو کیونکہ بے شک تم جو کچھ بھی کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں حاکم نے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس کی آنکھیں بند کر دو کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا تعقب یعنی پیچھا کرتی ہے ابن مردویہ اور ابن مندہ نے حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہیں وہ مرنے والا ان کو دیکھتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ مردہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں اب اگر مرنے والا مومن ہے تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکالا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہیں فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں اور یکے بعد دیگرے ہر ناخون اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکالتے ہیں اور یہ سب اس مرنے والے پر آسان ہوتا ہے اگرچہ تم اسے سخت سمجھتے ہو یہاں تک کہ اس کی روح تھوڑی یعنی ڈاڑی تک پہنچ جاتی ہے اب روح جسم سے باہر نکلنے کو اس سے بھی زیادہ برا جانتی ہے جتنا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ نکلنے کو تو فرشتے آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ اس کی روح کو اٹھانے کا شرف کون حاصل کرے گا بلاخر حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو لے لیتے ہیں پھر حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ کل یوف کم ملک الموت اللہ و بکم سورہ سجدہ آیت نمبر گیارہ ترجمہ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے ملک الموت اس روح کو سفید کپڑوں میں لے کر اپنی گود میں ایسا دباتے ہیں کہ ماں بھی اپنے بچے کو اتنی محبت سے نہیں دباتی پھر اس روح سے مشق سے بہتر خوشبو نکلتی ہے جسے فرشتے سونگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک روح اے پاک خوشبو خوش آمدید اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ روح آسمان کے جس دروازے پر پہنچتی ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ روح بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتی ہے بارگ باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے پاک نفس اور اے پاک جسم جس سے تو نکل کر آئی ہے خوش آمدید اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے مرحبا فرماتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کو مرحبا کہتی ہے اور اس کی تمام تنگی دور ہوتی ہے پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس پاک نفس کو جنت میں لے جا کر اس کی قیامگاہ دکھاؤ اور سب نعمتیں دکھاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہیں اور پھر اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں میں اس کو زمین سے پیدا کروں گا زمین میں داخل کروں گا اور پھر زمین میں لوٹاؤں گا بس اب وہ روح زمین کی طرف جانے کو جسم سے نکلنے سے بھی زیادہ برا سمجھے گی اور پوچھے گی کیا تم مجھ کو پھر اسی جسم کی طرف لے چلتے ہو جس سے رہائی حاصل کر کے میں آئی تھی فرشتے کہیں گے کہ ہم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وہ فرشتے اس روح کو اتنی دیر میں واپس لے آئیں گے جتنی دیر میں لوگ میت کے جسم کے غسل اور کفن سے فارغ ہوں گے پھر فرشتے اس روح کو اس کے جسم اور کفن میں داخل کر دیں گے